أما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا لونا یا نمو سندو لے وسلو تسلی اللہ ہوم سلحا سین ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات یقیناً آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ درس میں ہم نے نماز کی پانچویں شرط نیت کوئی بھی کام بغیر نیت کے درست نہیں نماز روزہ حد یا زکات نیت کا پایا جانا بہت ضروری آج ہم نماز کی چھٹی شرط اور پہلا فرق جو بہت ہی زیادہ اہم اور بہت ہی اچھی طریقے سے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ ایسی شرط اور فریضہ ہے عموماً نمازی حضرات اس سے غافل یہی وجہ ہے کہ ہر رمضان میں ہم ان مسائل کا اعادہ اس کی تکرار اور اسے دوہراتے ہیں تاکہ جو ضروری مسائل ہیں وہ یاد ہو جائے آج نماز کی آخری شرط تقبیر تحریمہ یہ تقبیر تحریمہ نماز کی چھٹی شرط ہے اور پہلا بھی آخری شرط ہونے کے اعتبار سے تو سمجھ میں آ گئی پہلا فریض آئیے کہ فرض یہیں سے شروع ہوتا اس لیے اس کو فرض بھی کہا گیا اب آئیے یہ آخری شرط بظاہر یہ شرط اتنی ہے کہ ہم نماز شروع کرتے وقت اپنے ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اور اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھیں بظاہر یہ کتنا فریضہ اور کتنی شرط لیکن اپنے اندر یہ کتنی گہرائی اور وسط رکھتی ہے اس کا اندازہ آپ لگائیے بعض اس میں باتیں ایسی ہیں کہ جب آدمی مسلی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا اور اس میں ایک غلطی ایسی ہے جو ہو جائے تو سرے سے نہ امام کی ابتدا ہوگی نہ نماز شروع ہوگی بلکہ نماز ضائع ہو جائے ایک بحث اس کے تلفظ پہ لفظ اللہ اکبر بہت آسان جملہ نظر آتا ہے لیکن ایک بحث اس کے تلفظ پر بھی ہے کہ اس کا صحیح تلفظ کیا ہے اس میں چار باتیں ایسی ہیں کہ تلفظ اگر بگڑ جائے تو وہ حرام اور اس پر اصرار کرے تو دائر اسلام سے خارج بھی ہو جائے اس لیے میں نے کہا یہ شرط بڑی اہم ہے علماء نے نماز شروع کرنا اللہ اکبر کہ نماز کو شروع کرنا اس آئس سے استدلال کیا جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے دکا رسم ربی فصل اللہ کا ذکر کیا اور نماز پڑھی چونکہ اللہ اکبر یہ اللہ کا ذکر ہے تو تقبیر تحریمات کا استدلال علماء نے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آئس سے کیا اب آئیے اس کے مسائل تقدیر تحریمہ شرط بھی ہے اور فرض بھی اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور امام کی نماز پڑھنے میں امام کے ساتھ جب امام نے تقدیر تحریمہ کہی اللہ اکبر اور آپ نے اگر امام سے پہلے تقدیر تحریمہ پڑھ لی یا یہ جو رے ہے اللہ اکبر یہ رے یہ رے اگر امام سے پہلے ادا ہوا اور امام کا بعد میں ادا ہوا تو امام پر پہل ہونے کی وجہ سے تقبیر تحریمہ آپ کی درست نہیں ہوئی اور امام کی اقتداری صحیح نہیں یہ ذہن میں رہے کہ نماز کی پہلی تقبیر جو شرط اور فرض ہے جس کو تقبیر تحریمہ کہتے ہیں اس کا ہر حالت میں امام سے موخر اور امام کے بعد کہنا ضروری دیگر تقدیرات جو ہیں وہ اگر کچھ آگے پیچھے ہو جائیں ناجائز تو وہ بھی ہے لیکن نماز ہو جاتی مگر تقبیر تحریمہ میں تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی اگر آپ نے امام سے پہلے تقریر کہہ لی نمازی آپ کی شروع نہیں ہو اتنے مسائل یاد بھی نہیں ہوتے نہ ممکن ہے ہر شخص عالم دین بن نہیں سکتا ہر شخص پتیا نہیں بن سکتا لیکن بزرگوں نے چند فارمولے ایسے بتایا کہ اگر اس کی پابندی کر لی جائے تو بہت سارے مسائل سے ہماری نجات وہ یہ ہے کہ آپ جب امام کے پیچھے نماز پڑھیں تو پوری نماز میں یہ طے کر لیں کہ ہر کام امام کے بعد میں کرنا ہے کہیں بھی خرابی پیدا نہیں ہوگی جب امام سجدہ کرے تو امام کے پاس سجدہ کیے امام سر اٹھا لے تو امام کے بعد میں سر اٹھائیے امام رکو میں چلا جائے تو اس کے جانے کے بعد رکو میں جائیے امام سلام پھر لے بعد میں آپ سلام تو ہر کام کو آپ موہر کر دیں اور امام کے کرنے کے بعد کریں تو بہت ساری پریشانیوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی اگر اس قاعدے کے آپ پابند ہو گئے کہ ہر کام آپ کو امام کے بعد میں کرنا ہے اب آئیے تقبیر تحریر ہمارے امام امام اعظم ابو حبی رضی اللہ تعالیٰ نوں کیونکہ ہم سب حنفی ہیں جب تقبیر تحریمہ کہیں تو تقبیر تحریمہ کے لیے قیام بھی شرط صرف نفل نماز میں قیام شرط نہیں کہ نفل نماز جب آپ بیٹھ کر پڑھیں تو تقبیر تحریمہ بیٹھ کے ہو جائے لیکن سنت واجب فرق ان سب میں جب آپ تقریر تحریمہ کہیں تو قیام بھی بہت ضروری ہے اس کے اور مسائل ہم دیگر انشاءاللہ جب قیام جو نماز کا دوسرا فریضہ اس میں ہم انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے جتنی گنجائش اسے آج سن لیجیے نفل نماز کے علاوہ تمام نمازوں میں تقدیر تحریمہ کہتے وقت قیام کرنا ضروری اور یہ اس کی شرط ہے یوں سمجھ لیجیے اب آپ اب آئیے تقبیر تحریمہ کیا ہے اس کا تلفظ اللہ اکبر اگر آپ کھڑے ہوں آواز کھینچنی ہو تو آپ اس کو کھینچی اللہ اکبر اگر آپ سجدے میں جا رہے تو اس لفظ کو آپ کھینچ سکتے اللہ اکبر اس کے چار تلفظ آپ غور سے سنیے جس میں نماز فاسد ہو جائے فساد تو الگ بلکہ اگر اس پر اصرار کرے تو دائر اسلامی سے آدمی خارج ہو جائے وہ چار تلفظ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اس لیے کہ آپ اس سے پرہیز کریں نقل کفر کفر نباشت کے تحت تلفظ تو میں نے آپ کو بتایا اگر اس کا تلفظ یوں کیا جائے بے احتیاطی میں اللہ اکبر کے بجائے کہ اللہ اکبر یہ علیف کو کھینچ لیا جائے نماز پاس نماز ہوگی نہیں اس لیے کہ اس کے معنی اتنے فساد برپا کریں کہ نماز نہیں ہوگی اللہ اس کو اگر کھینچا جائے تو یہ لفظ ہے اللہ اس کے بعد دوسرا تلفظ کیا ہے آپ نے اللہ تو کہہ دیا اللہ اکبر یہ جو علی کس کو کھائی دیا آپ نے اکبر تو اس سے بھی نماز فاصل اور اس کا بھی ترجمہ اتنا بھیانک ہے کہ آدمی کو اصرار کرے تو دار اسلام سے خارج کر دے گا اللہ آخ آخ برابر کیا اچھا پھر اس کے بعد اللہ اک یہ تو صحیح کہا اور پھر اس کے بعد بے کو بڑھا دیا اللہ اکبار یہ بے جو ہے اس کو بڑھا دیا تو تب بھی ظاہر ہے کہ نماز شروع نہیں ہوئی پر نماز فاسد ہو جائے تینوں تلفظ صحیح کہے آپ نے اللہ اکبر لیکن بعض لوگوں میں بلا وجہ کھینچنے کی عادت ہوتی ہے بعض لوگوں اس کو آپ نے اس طرح پڑھا اللہ اکبر یہ رے کو آگے بڑھا دیا تو کئی رے پڑھے آپ نے کتنے رے کا آپ نے اضافہ کر دیا اب میں قرآن سے اس کا ثبوت دیتا ہوں مثلا جیسے ایک عارف ہے کہ ان کا یہ اب اس کو کوئی یوں پڑھے کہ آئی نقل کو سر اور کتنے رے بڑھا دیوسن لیجیے ربی کا بن ہر کتنے رے بڑھا دیے ان شانیا کا ہوبل اب تر کتنے بڑھا دیے آپ نے تو اس لیے کسی طریقے سے اللہ اکبر اس رے کو اگر آپ بڑھائیں گے تو ظاہر ہے کہ نماز ثابت ہو جائے گی نماز شروع ہی نہیں ہوگی پتا تو بعد میں آئے گا تو اس کا تلفظ صحیح ادا کیا جائے اور میں بار آپ سے کہتا ہوں کوئی کام بغیر سیکھے نہیں آتا کسی اچھے خواہ کے پاس بیٹھے کسی عالم کے پاس ایک پندرہ منٹ لگائیں پندرہ بیس دن تک تاکہ آپ نماز میں جو جو چیزیں پڑھی جائیں ان کو صحیح طور پر سیکھیں اذان اقامت اتحیہ درو شریف دل فون ان کو اچھی طریقے سے جب تک سیکھا نہ جائے اس وقت تک صحت نماز نہیں ہوگی یہ بات اچھا اب آئیے اسی طریقے سے نماز جنازہ پوری نماز جنازہ میں چار تکبیر ہی ضروری باقی جو دعا اور درود ہے یہ سب سنت اور استحباب میں سے مثلا ہمارے فوکھا نے لکھا اور یہ دور کچھ ہم دیکھ بھی رہے بہت زیادہ دور نہیں ان قریب اور تباہی ہونے والی دور دراز دیہاتوں کسی آدمی کا انتقال ہو جائے تو غسل دینے والا بھی نہیں ملتا نماز جنازہ پڑھانے والا بھی نہیں اور اگر یہی دور رہا تو اقبال کہتا تھا کہ آئیں گے غسال چین سے کپن جاپان سے مطلب یہ کہ پھر یہاں نہ غسل دینے والا ہوگا نہ کفن پہنانے والا تو غسل دینے والے کو چین سے بلایا جائے گا ہاں؟ اور کفن دینے والے کو جاپان سے خدا نہ خاصا وہ دور نہ آ جائے تو ایسے دور و دراز دیہات میں کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا نہیں ملتا تو علماء فرماتے وہاں کوئی شخص جنازے کے شرائط جو ہے اس کو غسل اور کفن دینے کے بعد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 کہ امام پر سبقت نہیں ہو امام سے آخری میں تقدیر تحریمہ تو اسی طریقے سے نماز جنازہ میں یہ چاروں تقدیریں بھی امام پر کہیں سب تک نہ لے جائیں امام کے بعد میں کہیں اگر آپ نے امام سے پہلے کہی تو کیا نتیجہ ہوگا یہ نماز تو آپ کی نماز آپ پر فرض نماز جنازہ چونکہ فرض کفایا اگر امام کی نماز ہو گئی تو فرض کفایا ادا ہو گیا لیکن آپ نماز جنازہ کے ثواب سے محروم رہ جائیں اگر آپ نے مسائل کا خیال نہیں رکھ اسی طرح ہمارے امام امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک جب دعائے قنوت کے لیے ہاتھ اٹھائے جائیں تو دعائے قنوت میں جب امام ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اکبر کہہ کر کے جب دعائیں قنوط پڑتا تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک یہ تقبیر بھی واجب ہے دعائیں قنوط کی جو تقبیر ہے یہ بھی واجب لہذا اس کا بھی خیال رکھیں کہ امام پر سبقت نہ لیں اور اس میں مسئلے کا گر یہ کہ آپ اپنا ذہن یہ بنا لیں کہ کبھی بھی آپ ہو امام پر کسی معاملے میں سبقت نہیں کر رہی ہمیشہ آپ کو پیچھے رہنا جب امام کہہ لے تب آپ کہیں امام سجے رہنا پھر آپ جائیے امام اٹھے اس کے بعد پھر آپ سجے سے اٹھے اچھا اس میں وہ حضرات جو بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کیونکہ وہ اس وقت نہیں لیکن مسئلہ میں بیان کر دوں ہمیں ہر شخص بیمار ہوگا خدا نہ خاصا معذوری کا مسئلہ ہو جائے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے یہ کسی کی برائی کی نشاندہی نہیں مسئلے کا بتانا ہے تاکہ دین آپ کے کانوں تک پہنچ جائے ہم کیا کرتے ہیں بیمار نزلہ ہو گیا بخار بدن میں درد ہو رہا ہے دکان سے چل کے مسجد آ رہے ہیں یا گھر سے چل کر مسجد پہنچے نماز بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں یہ نماز بیٹھ کے کیسے ہاں آپ تو پیروں سے چل کے آئیں مسجد گھر سے چل کے آئیں تو نماز بیٹھ کے کیسے پڑھیں گے ہاں اگر ایسا ہے کہ آپ گھر سے چل کر آئے اور کمزوری ہے کہ اتنی دیر تک کھڑے نہیں رہ سکتے جتنی دیر میں امام قیام کر کے اللہ اکبر کرے اب کیا ہوگا کہ تقبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کے اللہ اکبر نیت بانے جب تک آپ کی ٹانگیں کام کر رہی ہیں جتنا آپ برداشت کر سکتے ہیں اتنی دیر تک کھڑے رہیں اور اس کے بعد میں بیٹھ جائیں اب مجبوری ہے ٹھیک اسی طریقے سے آپ کھڑے ہو کر رکو نہیں کر سکتے کچھ آواریز ایسے ہیں تو آپ بیٹھ کر کے رکو کریں بعض مسجدوں میں میں نے دیکھا اور یہاں سے میں نے وہ ڈیکس نکلوا دی بہت سے مقیر حضرات کے بیماروں کے لیے بنا کے لاتے ہیں انہوں نے سجدہ کرنے کے لیے یہ بھی رکھ لیا لوگ کیا کرتے ہیں جو معذور ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ جو ہے وہ ٹیکس پہ کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ چلیے بجائے اشارے کے کرنے کے اس پہ سجدہ ہو جائے گا تو پہچان بھی لگ جائے ناک بھی لگ جائے گی ہمارے یہاں زمین کے کچھ حدود ہیں کہ کتنے انچ اوپر سجدہ جائز ہے اور کتنا اوپر اگر ہو جائے تو سجدہ جائز نہیں تو جہاں جہاں مسجدوں میں یہ ڈیسک رکھے ہوئے جس پہ سجا کیا جاتا ہے یہ ساری نمازیں فاصل ہو رہی ہیں کہ اتنے فاصلے پر اوپر سجدہ کرنا چاہے ہی نہیں ہاں مریض ہے اشارے سے سجدہ کرے اشارے سے رکو کرے لیکن ڈیسک پر سجدہ نہیں کر سکتا کہ وہ زمین سے اتنے بلندی پر ہے کہ اس پر سجدہ جائز ہی نہیں اتنی بلندی پر یہاں بھی ایک صاحب جب لائے اس کو ہم نے کٹوا کر کے خالی بینچیں بنا دی تاکہ کسی کی نماز ضائع نہ جب ہر شخص کو معلوم ہے کہ اسی لیے رکھا ہوا ہے کہ اس کا نماز پڑھی جائے تو لوگ اسی پہ سجدہ کرتے ہیں جہاں بھی مسجدوں میں گیا میں نماز جنازہ میں ادھر ادھر باہر دنیا میں نے ان کے ذمہ دار لوگوں سے کہا کہ یہ جو سجدے کے لیے آپ نے ڈیکس رکھا ہے براہ کرم اس کو نکال دیجیے اتنی بلندی پر سجدہ جائز نہیں تو میں کہہ رہا اگر آپ بیمار ہیں اور فرض کیجیے کہ آپ آدھا منٹ بھی نہیں کھڑے رہ سکتے کہ بالکل آپ ویسا سے آئے پکڑ کر کے آئے کسی کا سہارے کل آئے لیکن آپ تقریر تحریمہ کھڑے ہو کر کہیں اللہ اکبر کہہ کر پھر اس کے بعد آپ بیٹھ جائیں اب آپ کے لیے جائز ہو جائے گا لیکن تقریر تحریمہ آپ کو کھڑے ہو کر عزیزان محترم کہنی ہوگی اور اسی طرح نماز جنازہ کی تقدیر کا خیال رکھیں فطر کی تقدیر کا خیال رکھیں اور سب سے بڑی بات یہ تقدیر تحریمہ جو نماز کے آغاز میں کہی جاتی ہے اس کا بہت زیادہ خیال ہے اور اس کے علاوہ کوئی کام آپ امام پر سبقت نہ کریں امام پر سبقت نہ کریں کوئی کام ایسا نہ کریں کہ امام پر سبقت لینے والا اب میں آپ کو ایک اہم واقعہ بیان کرتا ہوں حدیث شریف میں کہ جو آدمی امام سے پہلے سجدہ کریں امام سے پہلے سر اٹھائیں اسے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں اس کے سر کو گدھے کے سر سے نہ بدل دے کہیں اللہ تعالی اس کے سر کو گدھے کے سر سے نہ بدل دے تو اس زمانے میں کچھ مصروفیات کم تھی تو میں اپنی مسجد میں جمعرات کو ایشان کے پاس ذکر شریف کے پاس مشکا شریف کا درد دیتا تھا بعد میں منقطع ہو گیا مصروفیت اتنی کہ اس میں کتابوں کا مطالعہ پڑھنا پڑتا ہے وقت ملتا نہیں موقف کر دیا اس وقت یہ حدیث آئی اس حدیث کی شرح میں ہم نے جو کتابیں تھی وہ پڑھی اتفاق سے شیخ محدید شاہ عبد الحق دہلی کی اشد الما وہ اس وقت ہمارے پاس اردو میں تھی فارسی چھبی نہیں تھی یہ ہمیں ملے گی اصل کتاب فارسی میں اس کتاب کو ہم نے پڑھا اس میں اس حدیث پر جہاں بحث ہے کہ امام سے پہلے سر سجدے میں لے جانا امام سے پہلے اٹھا کہ ڈرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سروں کو گدوں کے سر سے تبدیل نہ کر دے تو شہر محبت نے شرح میں لکھا کہ ایک بہت بڑے عالم اور اپنے طلبا کو پڑھاتے تھے لیکن نقاب ڈال کر پڑھاتے تھے چہرے پر اور حدیث پڑھا رہا ایک دن طلبہ نے اپنے استاد سے تقاضا کیا کہ آپ چہرہ نہیں دکھاتے اور چہرے پہ نقاب ڈال کر پڑھا انہوں نے بہت پسو پیش کیا بتانے سے انکار کیا مگر شاگرد ان کے سر لگ گئے تو آپ حیران ہوں گے سن کے کہ انہوں نے جب اپنا چہرہ اٹھایا تو ان کا سر گدھے کے سر سے ملتا ہوا گدھے کے سر سے ان کا سر بدل گیا اب ظاہر ہم تحقیقی کے آدمی ہم نے کہا یہ کیسے ممکن پھر ہم نے کیا کیا اس پر محمول کیا کہ شاید ترجمہ کرنے والے سے کوئی سہب ہو گیا کوئی غلطی ہو گئی بازار میں ہم نے فارسی کا نسخہ تلاش کیا کہ اصل میں دیکھا جائے نہیں ملا لیکن ہمارے پاس یہ اطمینان تھا کہ ہمارے استاد گرامی حضرت علامہ مولانا قاری محمد مصلیح الدین صاحب صدیق رحمت اللہ علیہ کے کتب خانے میں زمان قدیم کی چھپی ہوئی اشد اللمات فی شرح مشکات اصل فارسی کی موجود تھی لیکن اس کے ورق اتنے ضعیف ہیں کہ ذرا سا آپ اس کو اٹھائیں تو ورق پڑ جاتا ہے تو اس لیے ہم نے خالی اس کو رکھ دیا ہے تبرک کے طور پہ اس کا مطالعہ نہیں کرتے دیکھ نہیں پاتے کہ بہت ہی زیادہ بوسیدہ ہے اور غالباً آج سے ڈیڑھ ایک سو سال پہلے کی وہ متبوع ہے اور پوری مشکات ایک ہی دن میں بہت باریک اس کی کتابت بڑے احتیاط سے پھر ہم نے پہلے تو کتاب کے ابوا وغیرہ دیکھ کر پھر اس کے بعد وہ بڑے ادب طریقے سے سفا چھری سے الٹ کر اور اس طریقے سے اصل نسخے اس عبارت کو پہنچ گئے کہ کہیں ترجمے والے سے غلطی تو نہیں ہو گئی کہیں لیکن میں نے فارسی میں بھی یہ پڑھا کہ شریعت محقق نے یہ واقعہ نقل کیا اب شاگردوں نے پوچھا کہ یہ ہوا کیا انہوں نے کہا میں نے اس حدیث پر شبہ دیا یہ جو حدیث ہے کہ امام پر سبقت کرنے سے بچو ورنہ اللہ تعالیٰ کہیں تمہارے سر کو گدھے کے سر سے نہ بدل دے تو مجھے اس حدیث میں شبہ پیدا ہو گیا جب اس حدیث میں شبہ پیدا ہوا تو میرا حال یہ ہے جو تم دیکھ رہے ہو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ امام پر سبقت کرنا کتنا برا ہے کتنا بھیانک میں آپ تو عام آدمی یہ تو وہ صاحب ہیں جو حدیث پڑھا رہے اپنے شاگرد اور اصل نسخے میں میں نے دیکھا کہیں ایسا نہ ہو کہ ترجمہ کرنے والے میں غلطی ہو گئی فارسی کے نسخے میں بھی یہ موجود ہے ایک بات تو یہ اس سے کم سے کم آپ کی بتی تو جل گئی دماغ کی کہ ہر کام آپ کو امام کے بعد میں کرنا ہے چاہے وہ تقدیر تحریمہ ہو چاہے رکو ہو چاہے وہ سجدہ ہو بات یہ اور دوسری بات یہ کہہ دینا فائدے سے خالی نہیں ہوگا آج ہم لوگ بتاتے ہیں ہم تو اس سے میں ہوں کہ ٹی وی میں مذاکرہ آیا فلاں عالم دین کہتا ہے اس حدیث کا تو کوئی اعتبار نہیں یہ حدیث تو بالکل ضعیف اس کو تو محدثین نے رد کر دیا یعنی اتنے بڑے محدث ہیں کے بیٹھ کر کے جس حدیث کو چاہیں کنڈم کر جس حدیث کو چاہیں یہ بھائی جس حدیث کو کہیں کمزور ان کو عقل لینا چاہیے کہ حدیث سے مصطفیٰ کی اس طرح توہین کہ جی ہم اس حدیث کو نہیں مان یہ نہیں مانتے تو کیا ہوگا کہ کسی نہ کسی ایسے عذاب میں مبتلا ہوگا میں نے نظر القاری شر بخاری کے عوال میں میں نے پڑھا بہت بڑے محبت تھے ایک ان کے واقعات میں میں نے پڑھا کہ وہ برس کے داغ ہو گئے ان کو جس کو ہیں یہ داغ ان کے بدن پہ ہو گئے یہ ہوئے کیسے اس کو سنیے آپ کیا ہے جب ان کا برس بہت بڑھ گیا تو ایک حدیث شریف ہے کہ بدھ کے دن ناخون نہ کاٹے جائیں ایک حدیث ہے اگرچہ ضعیف ہے صنعت کے اعتبار ہے کہ بدھ کے دن ناخون نہ کاٹے جائیں بدھ کے دن ناخون کاٹنے سے برس پیدا ہوتا ہے تو بہت بڑے محدود تھے وہ تو انہوں نے کیا کیا ارے انہوں نے کہا تو یہ صنعت کے اعتبار سے حدیث صحیح ہے انہوں نے عمل کیا نہ خون کاٹ لیے اب کیا ہوا کھوڑ شروع ہو گیا جب سارے بدن پہ کور پیدا ہو گیا تو ان کی قسمت جاگی انہوں نے حضور علیہ السلام کو خواب میں دیکھا اور حضور علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا کہنے لگے حضور یہ دیکھیے سارے بدن پہ کور ہو گیا تو فرمایا تمہیں حدیث نہیں پہنچی تھی ہماری کہ بت کے دن ناخن نہ کاٹنا انہوں نے کہا حضور میں نے اس پر عمل اس لیے نہیں کیا کہ صنعت کے اعتبار سے یہ ضعیف ہے اس لیے میں نے ناخون کاٹ لیے حضور نے ارشاد فرمایا اگر سے صنعت کے اعتبار سے ضعیف تھی مگر میرا قول تو تم تک پہنچ گیا تھا یا نہیں میری بات تو تم تک پہنچ گئی تھی یا نہیں اب وہ بہت شرمندہ ہوئے اپنے کیے پر لیکن سرکار نے کرم فرمایا کہ علامہ کے بدن پہ ایسے کر کے ہاتھ پھیر دیا سارا کوڑ ان کا جاتا رہا تو یہ مو شکافیاں اس بدتمیزی سے اللہ بچائے کسی بھی حدیث کو دیکھ کر عام آدمی جس نے نہ فن حدیث پڑھا نہ اصول حدیث پڑھا نہ درس نظامی کتابوں کو چھوا ہو اور ہر ایک بار یہ کمزور اسے نہیں اسے نہیں مانتے اس بدتمیزی بے ادبی سے اللہ تبارک کا تعالی محفوظ فرمائے اور ایمان اور یقین کیسا ہو یہ بھی سن لیجیے بات بات نکلی ہے اعلی حضرت فاضل دلیل رحمت اللہ علیہ کا واقعہ حج پر گئے ایک ضعیف حدیث میں یہ مضمون ہے کہ حج میں یہاں اگر غسل کیا جائے تو غسل کرنا سنت ہے حدیث ضعیف لوگ اس پر عمل نہیں اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو سخت ہے تو سخت بخار میں کنڈلے کے پانی لاؤ غسل کرے جب غسل کرنے لگے تو ان کے شاگرد جو ساتھ میں تھے خود نام ہونا کا حضور ایک تو آپ کو بخار اور دوسری بات یہ کہ ایک حدیث ضعیف سے ساتھی کہ یہاں بخار یہاں غسل کرنا سنت ہے سبحان اللہ یہ ہے بڑے لوگوں کی بات فرمایا حدیث تو ضعیف ہے مگر اللہ سے ثواب پانے کی نیت تو کبھی ہے حدیث ہوا کرے اگر ضعیف ہے مگر ثواب پانی کی نیت تو کبھی ہے نا کہ اللہ تبارک کا تعالیٰ ضرور ثواب عطا فرمائے گا اگرچہ حدیث ضعیف ہو مگر اللہ سے امید کبھی رکھنی چاہیے اور اس قسم کی بدتمیزی سے ہمارے اسکالروں کو ڈاکٹروں کو پروفیسروں کو اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے تو آپ نے دیکھا امام پر سب کرنا اور ہمارا عنوان کتنا تھا کہ یہ بات ذہن میں رکھ کہ جب تقبیر تحریمہ کہے تو امام تقبیر تحریمہ کہ لے اس کے بعد میں پھر آپ اللہ اکبر کہیں ہر کام امام کے بعد میں کریں اور ایک یہ کہ تقبیر تحریمہ کے لیے قیام بھی شرط ہے اور اس کو پھر ہم مزید اس میں مضمون آئے گا کہ ہم انشاءاللہ قیام کے بیان میں اس کو پھر انشاءاللہ بیان کریں گے جیسے لوگ عمر تقدیر تحریمہ جماعت میں اگر جماعت اگر رکو میں ہو اللہ اکبر کر کے سیدھے رکو میں چلے جا اس کے مسائل دیگر قیام کے مسائل ان شاء اللہ زندگی باقی رہے تو آئندہ نشست میں اسے بیان کریں گے دعا کیجیے جو کہا گیا سنا گیا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور ہم سب کو اسے یاد رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی عطا ربنا تقبل منا انت انك انت التواب الرحيم ببرکت ان اللہ یصلون علی النبی یا الذین آمنوا علیہ وسلموا تسلیما صل و محمد الجود وسلم صلاة وسلاما موحمد سلاتم وسانکیا رسول رو